حضرت قعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اولاد میں سے ایک صاحب حضرت عبداللہ بن رحمہ اللہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا حضرت قعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کی دادی یعنی حضرت قعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت خیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا زیور لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا میں یہ صدقہ کرتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے لیے خاون کی اجازت کے بغیر اپنے مال میں تصرف کرنا درست نہیں کیا تم نے کاپ سے اجازت لی ہے ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاون حضرت کاب ان مالک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پیغام بھیج کر دریافت فرمایا کیا تم نے خیرہ کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنا زیور صدقہ کر دے انہوں نے کہا جی ہاں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صدقہ وصول فرما لیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار تین سو نواسی